بے شک وہ جو بچھڑا لے بیٹھے انقرب انہیں ہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہی دنا کی زندگ میں اور ہم اسے ہی بدلا دیتے ہیں بہتان ہائیں باندینی والوں کو